حضرات گرامی اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمہ اللہ کے تربیت یافتہ اور ان کے شاگرد رشید ہیں الحمد للہ الحمد للہ ولی جی والسلام علی نبی جی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 اضیاف مکرم جملہ حاضرین اور سامعین آپ سب لوگ شمع رسالت کے پروانے دیوانے اور عشق رسول کے مستانے اللہ نے سب کو ختم نبوت کے مشن کے تحفظ کے لیے چن لیا ہے آج کا اجتماع یہ عظیم تاریخی کانفرنس جس کا اب آغاز ہو رہا ہے ملک بھر کے اکابر علماء مشائق زعماء اور قائدین اور عمائدین امت یہاں تشریف لانے والے ہیں لا رہے ہیں تشریف اور یہ سسٹم یہ سلسلہ چلتا رہے گا نقطہ ایک ہی ہے ہدف ایک ہے وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی ناموس اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی جان بھی ہے مسلمان کی ایمان بھی ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے بولو سبحان اللہ ہندوستان میں مشاعرہ تھا کہ قافلے آ رہے ہیں اور رب ان کو لا رہا ہے تم آئے نہیں لائے گئے تمہارے قدم اٹھے نہیں اٹھوائے گئے تری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے تری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھوائے جاتے ہیں ہندوستان میں مشاعرہ تھا تو طرح دی گئی اس پہ گرہ لگانی تھی طرح کہتے ہیں شیر کے پہلے مصرا کو اور گرہ کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا مصرا لگانا جو وزن مانا اور مفہوم کو پورا کرے اب طرح گرہ کا دور گیا موبائل کا دور ہے کیبل چینل کا دور ہے طرح لگی کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے یار سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت مقام رفعت شان شان ختم قیادت سیادت امامت اور ان کا مقام اور ان کے احوال قویف سنائے گمبد خضراک کے حالات بتائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرے کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے چودہ علماء سکالر ادیب شعراء دانشور کالم نگار اور خطیب و ادیب اور رس گو شاعر سارے جمع ہوئے کون ہے جو یار کی لادے خبر مجھے پہلا خطیب پہ پہلا شاعر آیا اس نے فل بدی اس پہ اتنی گرہ لگائی پوری نظم پر ڈالی اور مجمع پہ غالب رہا اور تالیاں بجتی رہیں داد ملتی رہی جب بیان ختم کیا اشعار ختم کیے پورے مجمع کو لوٹ لیا تالوں تالیوں کی گونج میں رخصت ہوا ایک چھوٹا بچہ سات سال کا ننا نہ گریجویٹ نہ کالم نگار نہ ادیب اور شاعر نہ خطیب نہ کوئی دانشور دینی مدرسے کا قرآنی مرکز کا علوم نبوت کی درسگاہ کا ایک چھوٹا طالب علم کونے میں کھڑا اس نے کہا مجھے بھی وقت دو ماتم وقت وقت مجھے بھی دو کہنا بیٹھ جا یہ کون ہے درمیان میں ساری گڑبڑ کر دی دوسرا بلایا گیا دوسرے نے علم و ادب کہ وہ لال و جواہر اور موتی ایسے پروئے مجمع مجمے چھا گیا تالیوں کے گونج میں رخصت ہوا ایسا لگتا تھا کہ انصاف کرنے والے جج اسے پہلا نمبر دیں گے وہ چلا بچہ پھر کھڑا ہوا مجھے وقت دو مجھے وقت دو بیٹھ جا وقت دو تیسرا آیا اس نے اس پہ پوری تقریر کر ڈالی مجمع نعرے لگاتا رہا فضا گونجتی رہی وہ بھی رخصت ہو گیا چوتھا آیا پانچواں آیا چودہ سولہ شعراء خطیب بولتے رہے مجمع کو لوٹتے رہے نعرے لگتے رہے تالیاں بچتی رہیں جب آخر پہ ججوں نے فیصلہ کیا فلاں پہلا نمبر گورنر آیا اس نے اس دور میں پانچ لاکھ روپے کا اسے ایوارڈ دیا کہ یہ تمہارا انعام ہے ایک شخص پہلا نمبر آیا تھا اس دوران بچہ اٹھ اٹھ کر مطالبہ کرتا رہا وقت دو وقت دو وقت دو ہر خطیب کے بعد ہر ادیب کے بعد وقت نہ ملا اب دعا ہونے لگی وہ کرسی پہ کھڑا ہو گیا وقت وقت وقت دو دو دو دعا ختم ایک بابا دوڑ کے گیا یار اس کا بھی ارمان پورا ہو اٹھا کر لے آیا لوڈ سپیکر سیٹ کیا کب چھوٹی تھی بچے کی آواز میں نغمگی تھی اس کے دل میں درد دل تھا وہ آپ کی طرح عاشق رسول تھا پیغمبر کا سچا مخلص وفادار سپاہی تھا ختم نبوت کے مشن کا تھا بچہ عمر اس چھوٹی عمر کا سات سال عمر اور آ کے پڑھنے لگا کون ہے جو یار لا دے خبر مجھے کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے دو تین مرتبہ پڑھا درد کے ساتھ سوز قرب کے ساتھ سریلی آواز کے ساتھ نغمگی کے ساتھ اور سچایا لے کر پڑھا لفاظی نہیں تھی جاتے ہوئے لوگ رک گئے مجمع جم گیا اور لوگوں لوگوں کیا کے سب سارے لوگ متوجہ ہو گئے چلتے لوگ رک گئے جب مجمع پہ قابو پایا پھر بچہ کہنے لگا کون ہے جو یار لا دے خبر مجھے ایسے آنکھوں کے آنسوں کا سیلاب سیل اشک فراق یار میں جو آنکھوں سے بہ رہے ہیں سیل اشک تو ہی بہا دے سیل عشق اشک سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے لوگوں نے کہا مقرر مقرر مقرر ادیب تھے شعرا تھے خطیب تھے دوبارہ دوبارہ بچے کے دل میں حقیقت بھر رہی جس نے انعام لیا تھا دوڑ کر آیا بیٹا ہمارے سارے کلاموں پر تیرے ایک دوسرا مصرا بھاری ہے اے سیل تو ہی بہا دے ادھر مجھے ایوارڈ تم لے لو بچے نے کہا پانچ لاکھ میرے درد کی قیمت نہیں ہے کاش مجھے میرے پیغمبر کا وسال مل جائے دیدار مل جائے پھر لوگوں نے کہا مقرر مقرر بچے نے کہا کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے ایسے لے اش تو دے ادھر مجھے ادھر مجھے کہنا تھا ملک الموت پہنچا اور روح قبض کر لی ملک الموت پہنچا روح قبض کر لی اور سچے آشے کے رسول کی روح کو گمبد خطرہ کے مکین کے دامن میں ڈال دیا آج آج یہ پورا سیلاب جو امٹ کر ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے لیے ملک کے کونے کونے سے آ رہا ہے لوگوں آ نہیں رہا لائے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سیل عشق ہمیں محمد عربی کے قدموں میں پہنچائے گا بس یہی زندگی کا ہدف ہے آج ختم ربوت پہ ختم ربوت کے تاجدار کے مشن پر گمبد خضرہ کے مکین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور نظام آبرو اور ان کے اہداف پر پوری دنیا کفر کی یلغار ہے آپ نے دیکھا آج سے کوئی تین ماہ قبل اوباما کی قیادت میں چھیاسٹھ ملک جمع ہوئے اور سب نے متفقہ فیصلہ کیا جب تک پاکستان میں افغانستان میں بنگلہ دیش میں ہندوستان میں بر صغیر میں تعداد ختم روت کے مشن کے مدارس علمبردار اور پیغمبر کے علماء طلبہ اور اور اور دینی مدارس جامعات کام کر رہے ہیں تب تک اسلام قرآن اور آبرو مصطفیٰ کے خلاف امریکہ کی جنگ جاری رہے گی نیٹو کی جنگ جاری رہے گی اقوام متحدہ کی جنگ جاری رہے گی اور کفر کی الغار جاری رہے گی یہ فیصلہ ہوا اس سے پہلے چھ ماہ قبل رب کے قرآن کو کابل میں افغانستان میں نیا قرآن ڈاٹ سن بھر کر ہدیہ کر کے ایک بڑے حال میں لایا گیا اور اللہ کے قرآن سے زمینی فرش بنایا گیا اینٹوں کی طرح بچھایا گیا نیٹو کے بدماشوں نے غنڈوں نے بوٹ پہن کر کپڑے اتار کر شراب پی کر تین گھنٹے تک رب کے قرآن پر ننگا رقص کرتے رہے اور جب تھک ہار گئے کیمرے لگے ہوئے پوری دنیا ان کا یہ ظلم جبر و استبداد کا منظر دیکھتی رہی پھر رب کے قرآن پر پٹرول چھڑک کر اللہ کے قرآن کو آگ لگا دی نیٹو نیٹو کے بدماشو امریکہ اوباما اوباما کے پجاریوں اور مصطفیٰ کریم کے دین کے خلاف اور شمع رسالت کے پرانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والوں لو یہ سر کٹوا دیں گے گردنیں کٹوا دیں گے ہاتھ توڑوا دیں گے پاؤں توڑوا دیں گے چمڑی اتھڑوا دیں گے اپنے جسم کا مسلح کرا دیں گے ہاتھ کان کٹوا کے اپنی آنکھیں بھی نکلوا دیں گے تختے دار پہ چڑھ جائیں گے اور سولی کی رسی کا بوسا لے لیں گے اپنی چمڑی اتروا دیں گے لیکن تاجدار ختم نبوت کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت قرآن نعرہ تکبیر ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی ترائیں تمہارے درون حملے ختم ہو جائیں گے تمہارے درون میزائل ختم ہو جائیں گے تمہارے جہاز ختم ہو جائیں گے تمہارے فوجی اور گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مسلمانوں کسی نے ختم نہیں ہوں گے ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں ایک ولولا ایک جذبہ ایک جوش جنون ایک عشق و محبت ایک سچائی اور دائنات ایک سچے سچے پکے مسلمان نبی کے وفادار جانسار اور جانسپار صحابی زیاد ابن سکن کی طرح دشمنوں نے عہد میں ان کے پاؤں توڑ دیے ہڈیاں توڑ دی اور چمڑی ادھیر دی اٹھنے کی طاقت نہیں ہے حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہے ہلنے کی قوت نہیں ہے مظلوم ہیں مجروح ہیں زخمی ہیں خاک و خون کے اندر آلودہ اور تڑپ رہے ہیں اسی عالم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستر جانسار صحابہ شہداء کا حال معلوم کرنے کے لیے میدان کردار میں آتے ہیں کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس کبھی دسویں کے پاس کبھی بیسویں کے پاس زیاد ابن سکن کے پاس پہنچے وہ بیچارے مظلوم مجروح خاک و خون کے اندر آلودہ اور تڑپ رہے اٹھنے کی طاقت نہیں حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہلنے کی قوت نہیں اچانک آنکھ کھلی تاجدار ختم نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منور چہرہ پر ان کی نظریں پڑی وہ جسم جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی ہلنے کی قوت نہیں تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منور مقدس چہرہ پر نظر پڑنے سے ان کے جسم اور زندگی کی رگوں میں اس کو محبت کا خون دوڑنے لگا اپنے آپ کو گرم ریت پر اور تبتی ہوئی ریت پر لہو لوہان زخمی اور ٹوٹے پھوٹے ہڈیوں اور جسم کے ساتھ گھسیٹ کر محمد عربی کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا کر اپنی جان اپنی روح اپنے جان آفرین اپنے اللہ کے اپنے رب کے حوالے کر دی اور زبان حال سے عرض کیا میرے محبوب تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا سرور عالم تیری معراج کہ لوہ قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا مسلمانوں علماء کرام نوجوان طلبہ اور سمع رسالت کے پروانوں ہماری معراج نبی کا قدم ہماری معراج نبی کا مشن ہماری معراج نبی کا نظام اور پیغام اور ہماری معراج ختم نبوت کے کا تحفظ اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے جنگ کرنا الحمدللہ ختم نبوت کے اکابر زوامائے اور مشایخ کی قیادت میں جب تک جسم میں جان ہے جب تک زندگی کی آخری رمق باقی ہے سب کچھ تج دیں گے نبوت کی عظمت پہ اور تقدس پہ اپنی جان قربان کر دیں گے کوئی قدم پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ اکابرین ختم نبوت نعرہ تکبیر اور آخری پیغام تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین